الحمد للہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے لفظ حمد کا ترجمہ تعریف کرنا ہے حمد اور شکر میں فرق یہ ہے کہ حمد صرف زبان سے ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ کسی نعمت کے مقابلے میں ہو جبکہ شکر زبان دل اور دیگر اعضا کے ذریعے کسی نعمت اور داد و دہش پر ہوتا ہے اور اس پر الفلام استغراق و شمولیت کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے داخل کیا گیا ہے یعنی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کی وہ تمام قسمیں جو آسمان و زمین کے درمیان ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں ابن جریر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف خود بیان کر کے اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے کہ وہ اس کی تعریف بیان کریں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طریق الحجرتین میں لکھا ہے کہ ہر اعلیٰ صفت ہر اچھے نام ہر عمدہ تعریف ہر حمد و مدح ہر تصویح و تقدیس اور ہر جلال و عزت کی جو کامل ترین اور دائمی اور ابدی شکل ہو سکتی ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے اللہ کی جتنی بھی صفتیں بیان کی جاتی ہیں جتنے ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے اور جو کچھ بھی اللہ کی بڑائی میں کہا جاتا ہے وہ سب اللہ کی تعریفیں ہیں اور اس کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں مخلوق کا کوئی فرد اس کی تعریفوں کو شمار نہیں کر سکتا جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے اور رب کا معنی ہے وہ آقا جس کی اطاعت کی جائے وہ مالک جو تصرف کلی کا حق رکھتا ہے وہ ذات برتر و بالا جو مخلوق کی اصلاح احوال کے لیے ہر تصرف کا حق رکھتا ہے الف لام کے اضافے کے ساتھ الرب صرف اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے مخلوق کے لیے اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مثلا رب الدار گھر والا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے ارجع الى ربکا اپنے آقا کے پاس لوٹ کر جاؤ یوسف آیت پچاس العالمین عالم کی جمع ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عالم کا اطلاق انس و جن اور ملائک و شیاطین پر ہوتا ہے بہائم عالم میں داخل نہیں اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں کا آقا و مالک اور ان میں تصرف کرنے والا ہے رب کا ایک معنی مربی بھی کیا گیا ہے بئیں طور کہ وہ تربیہ سے مشتق ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا بطور عام اور بطور خاص مدبر و مربی ہے بطور عام مربی اس طرح ہے کہ اس نے تمام خلائق کو پیدا کیا ان کو روزی دی اور ان امور کی طرف رہنمائی کی جو دنیاوی زندگی کے لیے نافع ہیں اور بطور خاص اپنے اولیاء کا مربی ہے یعنی ایمان کے ذریعے ان کی تربیت کرتا ہے انہیں ایمان کی توفیق دیتا ہے اور صاحب کمال بناتا ہے اور ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے جو اس کے اور ان اولیاء کے درمیان حائل ہو سکتے ہیں یعنی انہیں ہر خیر کی توفیق دیتا ہے اور ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے اور غالباً یہی راز ہے کہ انبیاء اکرام کی تمام دعائیں کلمہ رب سے شروع ہوتی ہیں اس لیے کہ ان کے تمام مطالب اللہ کی ربوبیت خاص کے ضمن میں آتے ہیں اس تمام تر تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ صفت خلق و تدبیر عالم اور صفت کمال بے نیازی و تمام نعمت میں اللہ تعالیٰ منفرد ہے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوق ہر اعتبار سے اس کی محتاج ہے